بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے کئی لوگوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح معمر کی حدیث ہے اور کہا اور جو اس کو دفن کیے جانے تک اس کے ساتھ رہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکانوے